اے ایمان والو اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اس کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دسترازی کریں تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا روپ دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے